ایوب نے ابن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک ہے اور تم میں سے کوئی شخص انب یعنی انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم اصل میں مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سڑسٹھ